جو روز ازل پیمان کیا پیمان کو انسا بھول گئے جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے جو روز ازل پیمان کیا پیمان کو انسان بھول گئے جو کام مسلمہ کو کے تھے وہ کام مسلمہ بھول گئے دنیا کا گھر آباد کیا عقبہ کا مگر برباد کیا دنیا کا گھر آباد کیا عقبہ کا مگر برباد کیا مشکل میں خدا کو یاد کیا وہی مشکل آسا بھول گئے مشکل میں خدا کو یاد کیا وہی مشکل آسا بھول گئے جو روز ازل پیمان کیا پیمان کو انسا بھول گئے جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے فرعون نہیں شداد نہیں دنیا میں قوم عاد نہیں نہیں شداد نہیں دنیا میں یہ قوم عاد نہیں کیا لوت کی امت یاد نہیں کیا ہود کا بھول گئے کیا لوت کی امت یاد نہیں کیا ہو تو پھول گئے مجھے لیا بس آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں مجھے لیا بس آئینے میں پر داغ نہ دیکھ سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے جو روز ازل پیمان مان پیمان وہ انسان بھول گئے جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلم بھول گئے دنیا کی عشرت عیش نہیں کیوں تم کو آقا پیش نہیں دنیا کی عشرت عیش نہیں کیوں تم کو آقا پیش نہیں تم اتنی بھی وحدت عیش نہیں کیوں رب کا فرما بھول گئے تم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 يصفون وسلام على على المرسلين والحمد لله العالمين اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وبارك وسلم وسلم اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن کم کا فرم ومن مؤمن اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو اس میں ان میں کچھ نافرمان ہیں اور کچھ فرما بردار ہیں تو نافرمان کافر اور فرما بردار مومن اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی تقسیم دو طرح کی یہ ماننے والا ہے یا نہ ماننے والا ہے اس لیے اللہ تعالی کو مومن سے ذاتی محبت ہوتی ہے کفر اور کافری سے ذاتی عداوت ہوتی ہے اس کی تفصیل یوں ہے کہ کافر عقل کا پجاری مشاہدے کی زندگی گزارنے والا اور مومن حکم خدا کا پجاری اللہ تعالیٰ کے حکم کی مان کے چلنے والا حضرت تھانوی اللہ نے ایک عجیب مثال دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے تو دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ ایک انسان گھر سے سواری پر چلے اور پہاڑ کی ابتدا تک سواری پر رہے پھر اوپر چونکہ گھوڑا نہیں جا سکتا تو پاؤں سے چڑھ جائے پیدل چڑھ جائے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی گھوڑا استعمال ہی نہ کرے گھر سے ہی پیدل چلے اور پہاڑ تک پہنچ ہی نہ سکے جس وقت میں پہنچنا تھا یا یہ بھی صورت ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو اور گھوڑے کے ذریعے ہی چوٹی تک پہنچنے لگے وہ بھی نہیں پہنچ سکے گا تو گھوڑے کی مثال انسان کی عقل کی ہے جہاں تک گھوڑا کام آتا ہے اس سے کام لیں جہاں نہیں آتا دوسری صورت اختیار کرے تو مومن کی یہ زندگی ہوتی ہے وہ عقل سے کام لیتا ہے جہاں تک عقل کی پہنچ ہے جہاں عقل کی رفتار ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے وہی کا سہارا لیتا ہے چنانچہ مومن ہمیشہ منزل پہ پہنچتا ہے شریعت یہ نہیں کہتی کہ تم عقل استعمال ہی نہ کرو شریعت ایسے حکم دیتی ہے جو سمجھ میں آنے والے ہیں لیکن عقل کی ایک حد ہے اس سے آگے پھر وہی کے اوپر یقین کرنا پڑتا ہے مومن اور کافر کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے کافر پوری زندگی عقل سے گزارتا ہے عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار اس لیے کافی دھوکے کھاتا ہے دھکے کھاتا ہے اور مومن اپنی زندگی حکم خدا کے مطابق گزارتا ہے اللہ کی مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اس دنیا کو اللہ نے اسباب کے تحت چلایا یہ دنیا دار الاسباب ہے مگر حکم یہ دیا کہ میرے بندو اسباب اختیار تو کرو یقین ہماری ذات پہ رکھو یہ اسباب تو برتن ہے برتن میں پانی بھی ڈال سکتے ہو دودھ بھی ڈال سکتے ہو یہ اسباب ہم چاہیں گے تو تمہارے لیے عزت کا سبب بنا دیں گے اور یہ اسباب ہم چاہیں گے تو تمہارے لیے ذلت کا سبب بنا دیں گے اسباب اختیار کرنے ہیں یہی مومن کا امتحان ہے درمیان کار دریا تخت بندم کر دئی باز می گوئی کے دامن تر ہوشیار باز بیچ دریا میں بھی باندھ کے ڈال دیا اور یہ بھی کہا کہ بھائی دامن تر نہیں ہونا چاہیے تمہارا اسباب کی دنیا میں رہو نظر اسباب پہ نہ ہو نظر ہماری ذات پہ چنانچہ جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب نے اسباب اختیار کیے نو علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آنا تھا اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو حکم دے دیتے فلاں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ طوفان سے بچ جاؤ گے نہیں فرمایا کشتی بناؤ وسنا الفل کا بے آ کشتی بناؤ اور اس کی سپرویژن ہم کریں گے بے آ یونینا اس کے سپروائزر ہم ہوں گے واہ اور اس کا ڈیزائن بھی ہم آپ کو سکھائیں گے اب دیکھیے کہ اسباب اختیار کرنے کا حکم مل رہا ہے وقت کے نبی ہیں اسی طرح بی بی مریم حاملہ ہیں بہت زیادہ ڈپریسڈ ہیں انہونی بات ان کے ساتھ ہو گئی جس کی وہ توقع بھی نہیں کرتی تھی اب ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے پریشان نہ ہو مگر ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تمہیں کھجور کھانی بہتر ہے وہی بجد ان نخلا تو ساکت علئی کے رتبن جنیا تو پلیٹ میں بھی اگر چاہتے تو کھجوریں ڈال کے پہنچا دیتے کون سا مسئلہ تھا مگر اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا عورت ہو اس حالت میں ہو تمہارے اندر اتنی طاقت تو نہیں ہو سکتی لیکن ہاتھ تو لگاؤ نا کھجوریں گرانا تو ہمارا کام ہے نا معلوم ہوا اسباب اختیار کروائے سیدنا یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں ایک بچے کو بھی کہیں کہ بند دروازے کی طرف دوڑو تو وہ کہے گا کھلے تو دوڑو نا مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند دروازے کی طرف دوڑتے ہیں قدم اٹھانا آپ کا کام بند دروازوں کو کھولنا ہمارا کام ہے نبی ریشاط اسلام کی زندگی ظاہر میں اتنی سادہ اور عوام الناس کے مطابق تھی کہ کافر لوگ کہتے تھے مال حضر رسول یہ کیسا رسول ہے یا کل کام و یمشیف الاسواق کھانا کھاتا ہے گلی بازار میں چلتا ہے اس کی زندگی تو بالکل عام بندے کی سی ہے اور یہی کمال تھا کہ اسباب ایسے اختیار کرے کہ دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے مگر اسباب اختیار کرنے کے بعد نگاہیں اللہ رب العزت کی ذات کرو نتیجہ ادھر سے دیکھے یقین رکھے وہ چاہیں تو اس میں میرے لیے نفع ڈالیں گے وہ چاہیں تو اس میں میرے لیے نقصان ڈالیں گے to cut the story short کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر اور چیزیں کچھ نہیں کر سکتی اللہ کے بغیر دودھ پیتا ہے بندہ صحت ہوتی ہے موٹا تازہ وہی دودھ پیتا ہے فوڈ پوائزنگ ہو کر اس بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو چاہا تو دودھ کو زندگی دینے کا سبب بنا دیا اور جب چاہا دودھ کو موت کا سبب بنا دیا یہ اس مالک الملک کا اختیار ہے اس لیے فرمایا کہ تم اسباب پر تکیہ نہ لگا لو یقین نہ بنا لو یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے ذرا غور کی کہ اللہ رب العزت نے پھر کو ملک و مال دیا تو وہ اس کے لیے ذلت کا سبب بنا اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ملک و مال دیا تو وہی ان کے لیے عزت کا سبب بنا کارون کے لیے زمین پھٹی تو ذلت کا باعث بنی اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمین پھٹی تو زمزم نکلا ان کے لیے عزت کا باعث بنی عمل تو ایک جیسا ہی ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اسباب برتن ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اسی لیے راحت دین کے ساتھ آئے تو عزت جیسے سلیمان علیہ السلام کو راحت دین کے بغیر آئے جیسے نمرود کے پاس تو اس کے لیے ذلت کا سبب بنی یوسف علیہ السلاط اسلام کے بھائیوں نے دین سے ہٹ کے تدبیر کی تو ذلت ملی یوسف علیہ السلام نے دین کے مطابق تدبیر کی بھائی کو رکھنے والی ان کے لیے عزت کا سبب بنی تو پیمانہ ہمارے سامنے دین ہے اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے یہ دنیا کے مال پیسے کا زیادہ ہونا یا نعمتوں کی بہتات ہونا بارش ہونا یہ کسی کے لیے قبولیت کی دلیل نہیں ہے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں کسی نے اگر توتا پالا ہو تو اس کو بھی خوراک دیتے ہیں مگر خوش ہو کر کہ یہ اللہ کا لفظ بولتا ہے اور کبھی چوہے پکڑنے کے لیے اس کو بھی خوراک دیتے ہیں مگر چوہے کو خوراک اس کے لیے ایک تدبیر ہوتی ہے غصہ ہوتا ہے کہ اس کو مارنا ہے تو خوراک دونوں کو ملی مگر ایک کے لیے رحمت بنی ایک کے لیے زحمت بنی تو فقط خوراک کو دیکھ کر تو نتیجہ نہیں نکال سکتے تو کسی پر بہتات ہو مال و دولت کی تو یہ کوئی دلیل نہیں اس کی قبولیت کی تاہم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کافروں کو جو دنیا کی نعمتیں دیں تو ان کا نام رکھا فتح ابواب علمی نقطہ ہے کافروں کو جو اللہ رب العزت نے دنیا کی نعمتیں دیں تو ان کا نام کیا رکھا فتح ابواب ارشاد فرمایا فلما نسو ما ذکی رو بھی فتحنا علیہم ابواب کل اکلشی تو یہ فتح ابواب ہے اور ایمان والوں کو اللہ نے جو نعمتیں دیں تو اس کا نام رکھا فتح برکات ولو ان من السماء یہاں بھی چیزیں مل رہی ہیں یہاں بھی فرمایا یہ فتح ابواب ہے مل رہی ہیں انجام برا ہے ان کا متقیوں کو بھی وہی چیزیں مل رہی ہیں فرمایا یہ فتح برکات ہے اور عزتیں ملیں گی ان کو اسی لیے تکلیف مومن پہ بھی آتی ہے کافر پہ بھی آتی ہے مگر تکلیف کے انجام میں فرق ہوتا ہے اللہ رب العزت نے کافر کو جو دنیا میں تکلیف دی تو اس کا نام عذاب رکھا فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْتِبِ جو کافروں کے اوپر تکلیف آتی ہے فرمایا عذاب ہے قَذَالِكَ الْعَذَابِ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ اور یہی تکالیف ایمان والوں پر بھی آتی ہیں مگر اس کا نام اللہ رب العزت نے ابتلا رکھا یہ تو آزمائش ہے ہم اپنے پیاروں کو آزما رہے ہیں ان کے دراجات بڑھانے کے لیے اور ان کے راستے کھولنے کے لیے چنانچہ مست ہم الرا ذرا دل دلو اتنی تنگی ملی اتنا جھنجوڑے گئے حتی یقول الرسول والذین آمنوا آ متا نصر اللہ حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے تو اللہ تعالیٰ ذرا بندے کو آزماتے تو ہیں نا ہم بھی اگر دو روپے کا برتن لیں تو دیکھتے ہیں کچا یا پکا لوگ تو تربوز لیتے ہیں تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں جی کچا ہوگا تو نہیں لیں گے پکا ہوگا تو لیں گے تو اللہ رب العزت بھی کسی مومن کا سودا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہے تو کچا یا پکا تو ابتلا آتی ہے آزمائش آتی ہے جھنجھوڑا جاتا ہے کس پوائنٹ تک کہ جس پوائنٹ پہ پہنچ کے بندے کو اسباب کچھ نظر نہیں آتے ہر طرف سے امیدیں کٹ چکی ہوتی ہیں اس پوائنٹ تک بندے کو دبایا جاتا ہے جب بے اختیار ہو کے وہ اسباب سے نظر ہٹا کے اللہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اب مدد کریں گے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اتنا ان کو آزمایا اتنا آزمایا کہ حتی از اثر رسول حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہونے لگے یہ لفظ استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا سمجھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ حالت ہو گئی تھی کہ نا امیدی سی ہونے لگ گئی پتہ نہیں کیا بنے گا کب اللہ کی مدد آئے گی وَزَنُّو انہم قد کذب اور وہ گمان کرنے لگے کہ شاید ہمیں جھٹلا دیا گیا اللہ فرماتے ہیں جا اہم نسرونا پھر ہماری مدد آئی تو مدد اللہ کی ایسے پوائنٹ پہ آتی ہے جہاں پہنچ کے مومن یوں سمجھتا ہے کہ بس اب تو ہم رگڑے گئے مگر جس کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہوتا ہے اس کو امید تو رہتی ہے ظاہر میں نظر کچھ نہیں آ رہا ہوتا مگر اللہ رب العزت ان کے دل میں تسلی ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ کر رہے گی چنانچہ یقین والا بندہ جب قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلاط اسلام یقین لے کر آئے تو نمرود کا کارخانہ ٹھپ ہو گیا صحابہ رضی اللہ عنہ یقین کو لے کر آئے تو کیسر و کسرا کا کارخانہ ٹھپ ہو گیا جب بھی یقین والا آئے گا اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ ہمیشہ منزل پہ پہنچے گا چنانچہ رب کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال صحابہ کا ایمان بنایا فرماتے تھے تعلم نل ایمان سم تعلم نل قرآن ہم نے ایمان سیکھا سمجھایا دیکھو احفظ اللہ یا کا احفظ اللہ تجد ہو تجاہ کا ارشاد فرمایا کہ دیکھو و سل تفس اللہ و عزستان تفستا ان بلّہ و علم المتا لوجتمات اللہ فعو کا بشئی لم فو کا بشئی ان اللہ کد کت و اللہ وج تما اللہ دشئی لم ید الر اللہ بشئی ان کت کد کد کت و اللہ علیہ رفیات و جفت یہ کیا پیغام تھا یہ ایمان تھا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے نقصان پہنچانے پہ اللہ نہ پہنچانا چاہیں بال بھی کا نہیں کر سکتے ساری دنیا نفع پہنچانے پہ آمادہ ہو جائے اللہ نہ چاہے وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے تم اللہ پہ نظر رکھو تو حکم چلے گا اللہ کا تب تمہیں کامیابی ہوگی اس لیے صحاور لانم کی پوری زندگی ہمارے لیے سبق ہی سبق ہے ایک نقطہ سمجھیے کہ اس دنیا میں جو انبیاء کرام آئے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا آپ نے بتلایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آئے اور صحابہ کی تعداد وہ بھی کسی کے برابر ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلاط والسلام کو تمام انبیاء کے کمالات کا جامع بنا دیا حسن یوسف دم عیسا داری آچ خوباں ہم دارند تو تنہا داری تمام کمالات نبی علیہ السلام میں جمع دی اب نبی علیہ السلاط اسلام نے اپنے صحابہ کو وہ کمالات منتقل کیے تو ہر صحابی کسی نہ کسی نبی علیہ السلام کے روحانی کمالات کا وارث بنا اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کن نجوم بے ائی مفت تم اختدئی میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے جس کی تم پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے چونکہ ہر صحابی کسی نبی کے کمالات کا ضامن تھا جانشین تھا چنانچہ صحابہ لانم کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے مثال سنیے ایک آدمی اللہ کے راستے میں خط کرنا چاہتا ہے تو چار پاسبلٹیز ہیں ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ جتنا ہے سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے دوسری صورت یہ ہے کہ آدھا ضرورت کے لیے رکھ لے آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے ایک تیسری پاسبلٹی ہے کہ اللہ نے بہت دیا تو پھر دونوں ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خوب لٹائے اور ایک صورت یہ ہے کہ ہے ہی کچھ نہیں دینے کے لیے فقیر آدمی ہے تو چار پاسبلٹیز ہو سکتی تھی صحابر لانوں میں یہ چاروں مثالیں موجود ہیں فرمایا جس میں اتنی محبت ہے کہ سب کچھ فدا کرنا چاہتا ہے عاشق صادق ہے عشق نبوی میں بھر گیا فرمایا اب اب کر صدیق کی مثال دیکھو اپنے گھر میں ایک سوئی بھی نہ رہنے دی فرمایا کہ ہاں اگر تم آدھا آدھا کرنا چاہتے ہو تو عمر فاروق لانو کی مثال تمہارے سامنے ہے اور اگر اللہ نے تمہیں ملٹائی ملینر بنایا تو بھائی عثمان غنی لانو کی مثال سامنے ہے اور اگر تم فقیر ہو تو علی المتدار لانوں کی مثال سامنے پوری زندگی ان پر ہی فرض نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے جو اعمال تھے ہمارے لیے وہ معیار بن رہے تھے اصل میں ہمیں عمل میں تفاوت نظر آتا ہے مگر اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی جس کی صورتحال جیسی ہو وہ اسی پر عمل کر لے اللہ کیا قبول ہو جائے ایک بات پہ سب نے عمل کرنا ہوتا تو مصیبت ہو جاتی دیکھیں امیر بندے کو کہا جاتا کہ جی پیوند والے کپڑے پہنو تو وہ کہتا عجیب دین ہے دینا میں افورڈ کر سکتا ہوں میں ہزاروں روپے کا قیمتی کپڑا پہن سکتا ہوں میں وزیر ہوں امیر ہوں میں بادشاہ ہوں اور یہ دین مجبور کر رہا ہے کہ نہیں تم تو پیمند لگا کے پہنو غریب کو کہا جاتا کہ جناب قیمتی کپڑے پہنو وہ کہتا میں کیسا مسلمان بنوں بھائی میں کھانا کھاؤں یا کپڑے پہنوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں دونوں سنتیں ایسا بھی ہوا کہ پیوند والا کپڑا پہنا اور ایسا بھی ہوا کہ قیمتی یمنی جوڑا ملا اللہ کے حبیب نے پہنا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گنجائش نکل آئی ہمارے لیے تو صحابہ ناموں کے جتنے اعمال ہیں ہمارے لیے سہولت ہیں اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہمارے لیے حتیٰ کہ ان کا امن میں رہنا بھی رحمت اور ان کا آپس میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو جانا بھی ہمارے لیے رحمت رحمت ہی رحمت ذرا غور کیجیے صحابہ لانم کے زندگیوں میں ہمیں بہت سارے عجیب و غریب واقعات نظر آتے ہیں مگر ہر بات کے پیچھے حکمت مثال کے طور پہ جنگ بدر جنگ بدر کا مظہر لا الہ الا اللہ جنگ بدر کا مظہر کیا تھا لب لباب کیا تھا لا الہ کی تلقین سکھانا اس لیے سب کو بغیر اسباب کے لے کے آئے ادھر ہزار نوجوان لوہے میں ڈوبے ہوئے ادھر دو تلواریں اور بعض صحابہ نے تو درخت کی ٹینیا ہاتھ میں لے لی تھی نہتوں کو لا کے کھڑا کر دیا حال یہ تھا صحابہ کا کہ دیکھ کے کہتے تھے کہ انما یوساخو الموت الموت وہ کہ ہمیں تو گویا موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا یہ لوگ تو ہمیں ملی گاجر کی طرح کتر کے رکھ دیں گے صبح حالت یہ تھی اسباب نہیں تھے ہر طرف سے امیدیں کٹ گئی تھیں اللہ فرماتے ہیں اللہ بدر وان تم کمزور تھے تو صحابہ اس وقت بہت زیادہ اسباب کے اعتبار سے کمزور تھے مگر اللہ فرماتے ہیں وہ یرید اللہ الباطل اللہ چاہتا تھا حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے نتیجہ کیا ہوا اللہ کی مدد آ گئی تو یقین آ گیا اگر اسباب سے لڑتے تو کہنے والے کہتے جی کہ اچھے تلوار چلانے والے تھے جیت گئے بھئی وہاں تلواریں تھیں نہیں اب کیسے جیتے اب عقل بھی مانتی ہے کہ اللہ کی مدد اترتی تو جنگ عہد جنگ بدر کا مظہر کیا تھا لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا صحابہ کو سبق پکا یاد ہو گیا پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ عہد جنگ عہد کا مظہر کیا تھا محمد الرسول اللہ اب اسباب بھی ہیں لڑ بھی سکتے ہیں شروع میں فتح بھی ہو رہی ہے کافر بھاگ رہے ہیں اجتہادی غلطی ہوئی اور جن کو متعین کیا تھا پہرے پر وہ صحابہ یہ سمجھے کہ اب تو کام ختم ہو چکا ہم کافروں کے بھاگنے کے لیے کیوں نہ ان کا پیچھا کریں وہ نیچے اتر آئے اور اللہ نے جنگ کم رکھے ہی بدل کے رکھے بتانا مقصد تھا کہ دیکھو اگر میرے محبوب کی اتباع میں اتنی بھی کمی آ جائے گی تو تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گا تو جنگ بدر کا مظہر کیا تھا لا الہ اور جنگ عہد کا مظہر کیا تھا محمد الرسول اللہ پھر تھوڑے عرصے کے بعد جنگ خندق کروا دی اس کا مظہر کیا تھا کہ اگر تم میرے حکموں پر جمے ہوئے ہو اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جمے ہوئے ہو ساری دنیا بھی تمہارے مخالف ہو کر آ جائے وہ تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتا چنانچہ کیا ہوا فرماتے ہیں ورد اللہ الدین کفرو بغیظہم لم ینالوا خیرا ہمارے یہاں بچے کسی کو کچھ نہیں نہ دینا ہوتا تو اس کو انگوٹھا دکھاتے تو لم ینالوا نالو خیرا کا مطلب انگوٹھا اللہ نے سب کو نامراد واپس لوٹا دیا ان کے ہاتھ میں ٹھینگا بھی نہیں آیا کچھ نہیں آیا مخلوق سے مت ڈرو اگر تم میرے حکم مان رہے ہو اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل رہے ہو ولا یکشن اس لیے لوگ آتے تھے کہتے تھے ان ناس کد جمع فخشا سارے دنیا جمع ہو کے آ گئی ہے فکر کرو اور ایمان والوں کا وما زادہم اللہ ایمان و تسلیما ایمان بڑھ گئے بڑھتا تھا ان کا تو اللہ نے ثابت کر دکھایا کہ دیکھو میرے حکموں پر جمے رہو گے ساری دنیا مل کے تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتی پھر اس کے بعد سلح دیبیہ کا موقع آ گیا تو سلح دیبیہ کا مظہر کیا تھا اس میں سبق یہ سکھانا تھا کہ دیکھو میدان ہاتھ میں آنا یا نہ آنا یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ تم ہمارے حکموں پر جمے رہو چنانچہ نتیجہ کیا نکلا صحابہ ہیں بھی دس ہزار صحابہ ہیں پندرہ سو اس وقت صلح ادیبیہ کے موقع پہ اور عمر لانو جیسے حضرات بھی چاہتے ہیں کہ اگر یہ لڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم پیچھے کیوں ہٹیں مگر نبی علیہ السلاط اسلام نے ایگریمنٹ کر لیا ایگریمنٹ کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو قیادت ہوتی ہے وہ آتش فشاں کے دہانے پر بیٹھ کر بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے فیصلے کیا کرتی ہے یہ جو جذباتیت ہوتی ہے اس کو نہ کام میں لاؤ نقصان پاؤ گے ہوش کے ناخن لو عقل کے ناخن لو تمہارے ساتھ بندے ہیں مرنے کو کٹ مرنے کو تیار ہیں مگر نہیں فیصلہ کرو تو سوچ سمجھ کے چنانچہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا سلو کر لی اور اس سلو کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا فتح نا لکا فتح مبینہ یہ بین فتح تھی ظاہر میں کیا پسپا ہو رہے ہیں واپس آ رہے ہیں بغیر عمرہ کیے اللہ فرماتے ہیں کہ پسپائی نہیں یہ تو بین فتح ہے جو مل رہی ہے اور اس بین فتح کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بعد دین اتنی تیزی سے پھیلا کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس کو کہتے ہیں انگلش میں ایکسپوننشل ریٹ اتنا تیزی سے دین پھیلا ذرا غور کیجئے توجہ سے سنیے سلو حدیبیہ تک انیس سال میں پندرہ سو مسلمان انیس سال گزر گئے تھے وہی کے اترتے ہوئے تو سلو حدیبیہ میں انیس سال گزرنے کے باوجود کتنے مسلمان پندرہ سو جب ایگریمنٹ ہو گیا اور دین کی دعوت کے لیے راستہ ہموار ہو گیا تو اب دیکھیے دین کیسا پھیل رہا ہے کہ دو سال کے بعد فتح مکہ کے وقت دس ہزار مسلمان پھر ایک سال کے بعد غزوہ تبوک پر تیس ہزار مسلمان اور ایک سال کے بعد حجت الوداع پر سوا لاکھ مسلمان سبق دینا مقصود تھا کہ دیکھو تم سوچو ہمارے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو دیکھو ہماری مدد کیسے تمہارے ساتھ ہوگی پھر اس کے بعد غزوہ ہنین اس کا مظہر کیا تھا کہ تم اپنی کثرت پہ ناز نہ کر جانا کبھی قوت بادو پہ بھی تو ناز ہو جاتی ہے نا فرمایا کہ غزوہ ہنین میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تم زیادہ تھے مگر ابتدا میں قدم ہی اکھڑ گئے واپس بھاگنے لگے سین عباس نے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اے اہل شجرا بیت رضوان والو بس ان الفاظ کو سنتے ہی صحابہ کے دل کے اندر بجلی کوند گئی کہ ہم نے کیا بیت کی ہوئی ہے نبی السلام سے پھر واپس لوٹے اور اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی تو بتانا تھا کہ اپنی قوت بازو پہ کبھی بھی نظر نہیں رکھتے اگر تمہیں رکھنا ہے تو اللہ کی مدد کے اوپر نظر رکھو معلوم ہوا کہ ان واقعات میں ظاہر میں تو لگتا ہے کہ لڑائیاں ہو رہی تھیں اور حقیقت میں امت کی تربیت ہو رہی تھی ان کو سبق سکھایا جا رہا تھا ان کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو کیسے ہوتا ہے اسی لیے خلفائے راشدین چار اور چاروں کے دور میں الگ الگ ماحول سیدنا صدیق کلانوں کے دور میں جو دور صدیقی کہلاتا ہے اندرونی فتنوں کا سدباب سکھایا گیا کہ دیکھو کل کو تمہیں اگر خلافت کا انتظام کرنا پڑے تو اندرونی فتنے بھی تو قدم اٹھا سکتے ہیں سر اٹھا سکتے ہیں تو اندرونی فتنوں کو تم نے کیسے نمٹنا ہے اگر یہ سبق سیکھنا ہے تو آؤ میرے صدیق سے سیکھو چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام جیسے ہی پردہ فرمایا فتن نے سر اٹھایا کہاں لشکر بھیجنے کا مسئلہ تھا صحابہ لانوم چاہتے تھے کہ نہ بھیجیں حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرات وہ بھی اس وقت کہتے تھے مدینہ خالی ہو جائے گا مدینہ خالی ہو جائے گا ادھر یہ مسئلہ اور ادھر کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے ہم خود تقسیم کریں گے ان کو ماں نے این زکوٰۃ کہا یعنی وہ منکرین نہیں تھے کہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں اگر منکر ہوتے تو کافر ہو جاتے وہ کہتے تھے کہ ہم دیں گے لیکن اپنے علاقے میں خود تقسیم کریں گے مرکز میں نہیں دیں گے تو ماں نے این زکات اب چونکہ دے تو رہے تھے وہ مرکز میں نہیں بھیج رہے تھے تو صحابہ کا ان کے بارے میں ذرا نرم گوشا تھا صدیقے کے میں ڈٹ گئے عمر لانو آئے اور آ کر صدیق کے سے کہنے لگے کہ اس وقت ہمارے خلاف عیسائیوں نے بہت مہادرائی کر لی دشمن موجود ہیں ہم آپس میں الجھ گئے تو کمزور ہو جائیں گے تو مانعین زکات کے ساتھ تھوڑا سا نرم رویہ کر لیں صدیق کے نے سنا فرمایا اجبار فل جاہلی اخبار فل اسلام کہ تو جاہلیت میں اتنا بہادر اور اسلام میں آ کے تو اتنا کمزور ہو گیا فرماتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھا عمر لانو پیچھے گرے فرماتے ہیں میں اٹھا مجھے سمجھ آ گئی کہ دس دین کی یعنی کیا مقام ہوتا ہے فرمایا سدی کے اکلانوں نے اون اصو وی دین میں کمی آ جائے اور صدیق اکبر زندہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے بعد میں سب صحابہ کہتے تھے فقام مقام المبیا کہ واقعی ابو بکر صدیق نے وہ کام کیا جو وقت کا نبی کھڑا ہو کر کیا کرتا ہے سکھا دیا کہ دیکھو نبی علیہ السلاط السلام کی ایسی اتباع کرنی ہے ہر کام میں ظاہر کو مت دیکھو چنانچہ صدیق کلانوں کا دور اندرونی فتنوں کا کلا کما کر فرمایا مجھے یقین ہو کہ میں یہ لشکر بھیج دوں گا تو جنگل کے بھیڑیے آ کر مدینہ کی عورتوں کی لاشیں گسیٹیں گے میں اس کو بھی برداشت کروں گا مگر جس کو محبوب نے بھیجا ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا دیکھا تو سیدنا صدیق کے کا دور اس میں کیا سبق سکھایا امت کو کہ تم نے اندرونی فتنوں کا سد باب کیسے کرنا ہے پھر اس کے بعد دور فاروقی شروع ہوا اس میں سبق سکھایا کہ دیکھو ایسا پاسبل ہے کہ تمہیں فتوحات ملیں تمہارا پلہ بھاری ہو تم غالب رہو مال دولت کی بہتات تمہارے خزانے بھر جائیں بیت المال میں جگہ نہ ہو زکات لینے والا کوئی نہ ملے تو پھر بھی ایسی صورت حال میں فتوحات کے باوجود تم نے تمسک بل کتاب کرنا ہے زیادتی نہیں کرنی کہ پلہ بھاری ہے جو مرضی کرو نہیں فتوحات کے باوجود تمسک بل کتاب یہ فاروقی دور کا سبق ہے چنانچہ سی فاروق اعظم لانو کے زمانے میں عجیب واقعات ہوئے ایک واقعہ ایک عیسائی شہزادہ تھا بڑا ہی کوئی عجیب انسان تھا مسلمانوں کے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتا رہتا پریشان کرتا رہتا یوں سمجھیں اس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا حتیٰ کہ عمر لانوں نے اعلان کر دیا اگر وہ گرفتار ہوا ہم اس کو قتل کر دیں گے شہزادے کو بھی پتا چل گیا اللہ کی شان صحابت لانم نے ایک طرف مہم جوئی کی اور وہ شہزادہ قید آ گیا پکڑا گیا گرفتار ہوا عمر لانو کے سامنے پیش ہوا اب عمر لانو نے فرمایا کہ بھئی تیرے بارے میں تو ہم حکم دے چکے ہیں تو نے بہت ستایا ہے ہمیں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے لہذا ہم تمہیں قتل کریں گے اب اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ گئی عمر لانو نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کوئی آخری تمنا اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی پینا چاہتا ہوں امن لانوں نے فرمایا کہ ہاں ایک پیالہ پانی دے تو اس کو اب جب اس کو پیالہ پانی دیا تو وہ کانپ رہا ہے امن لالوں نے پوچھا کہ پیتے کیوں نہیں اس نے کہا جی مجھے ڈر ہے کہ ادھر میں پانی پینے لگوں گا اور یہ جو جلاد تلوار لے کر کھڑا ہے یہ اچانک وار کر کے میری گردن اڑا دے گا خوف ہے عمر لانوں نے کہہ دیا اچھا جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کریں گے جیسے ہی یہ الفاظ کہے اس شہزادے نے وہ پانی کا پیالہ نیچے گرا دیا کہتے آپ اپنی اپنے الفاظ کو دیکھیں آپ کے کمٹمنٹ یہ تھی جب تک یہ پانی نہیں پیئیں گے ہم قتل نہیں کریں گے اور میں پانی تو اب نہیں پی سکتا ہم جیسا ہوتا تو جلاد کو اشارہ کرتا جلدی کر اس بدبخت کو ایک ہاتھ لگا مگر عمر لانو خاموش ہو گئے کہ ہاں ورڈنگ تو میری یہی تھی فرمایا ٹھیک ہے ہم قتل کا حکم واپس لیتے ہیں صحابہ حیران ہے یہ دین کا اتنا دشمن اس کو معاف کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں قتل نہیں کرتے مگر عمر لانو نے اپنے الفاظ کے پاس رکھی فرمایا تمہیں قتل نہیں کرتے جب کہا کہ تمہیں قتل نہیں کرتے تو وہ کہنے لگا کہ امیر المومنی میں کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں حیران کیسے مسلمان اس نے کہا کہ آپ نے پہلے قتل کا حکم دیا تھا اس وقت اگر میں مسلمان ہوتا تو دنیا کہتی کہ موت کے ڈر کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گیا میں نے ہیلا اختیار کیا کہ جس میں آپ مجھے مار نہ سکیں اور میں اپنے اختیار سے کلمہ قبول کر تو نتیجہ تو وہی نکلا جو چاہتے تھے ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ بدبخت تو چھوٹ گیا مگر دین کے اوپر پکے رہو یہ نہ دیکھو ہو کیا رہا ہے اس کو کہتے ہیں فتوحات کے باوجود تمسک بل کتاب اور سیدنا عثمان غنی لانوں کا زمانہ اس میں فرمایا کہ اختلاف کی شکل میں تحمل اور برداشت کہ آپس میں بھی اختلاف ممکن ہے اب اختلاف کی صورت میں اپنے اندر تحمل پیدا کرو برداشت پیدا کرو کتنا برداشت کر سکتے ہو اگر یہ سیکھنا ہے تو سیدنا عثمان غنی لانوں کے دور سے سیکھیے تحمل اور برداشت کا کیا عالم پھر دور علی رد آیا تو اس میں سکھایا کہ دیکھو ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ تمہارے دو گروپ ہو جائیں اور غلط فہمی کی بنا پر مس انڈرسٹینڈنگ جیسی ہو کہ آپس میں الجھ پڑے لہذا تم نے اگر یہ سیکھنا ہے تو علی لانو کے دور کو دیکھو کہ کتال کے باوجود آپس میں الفت و محبت کا ہونا ظاہر میں کتال ہو رہا ہے مگر دلوں میں الفت و محبت ہے سنیے زبیر لانو کے قاتل کو حضرت اللہ نے جہنمی کہا حالانکہ وہ ان کی سائڈ کا بندہ تھا فرمایا کہ نہیں زبیر کے قاتل کو اللہ کے نبی نے جہنمی کہا میں تمہیں کہتا ہوں طلحہ رضانوں کو شہید دیکھا حالانکہ وہ دوسری سمت سے تھے ان کی انگلیوں کو بوسا دیا یہ نہیں کہ تم میرے مخالف تھے نہیں یہ ایک اجتہادی غلطی تھی رائے تھی تمہارا اپنا مسئلہ تھا ہمارا اپنا مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں تم میرے آقا کے محافظ ان کی انگلیوں کو بوسا دیا پوری زندگی ان کی جتنی اولاد تھی اس کے ساتھ محبت کا سلوک رکھا تو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ آپس میں کتال ہے مگر سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے سے اختلاف رائے الگ چیز ہوتی ہے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت اپنی جگہ رہنی چاہیے چنانچہ چار دور ہیں اور ان میں الگ الگ سبق ہمیں مل رہا ہے اسی پر امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو برسر پیکار ہوئے تو اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ذریعے سے یہ واقعات رونما کروا دیے بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو گئی اب میرے لیے زندگی گزارنا آسان ہو گیا ایک صاحب کہنے لگے جی کہ صحابہ میں لڑائیاں کیوں ہوتی رہی بھائی یہ لڑائیاں ہونی ضروری تھیں یہ لڑائیاں ہونی ضروری تھیں کیوں بھائی ذرا غور کیجئے گا قرآن مجید کی آیات پر زیادہ عمل تو ہوا نبی علیہ السلام کے دور میں کچھ آیات ایسی تھیں جس پر عمل اس دور میں ہو نہیں سکتا تھا اگر ہوتا تو نبی علیہ السلام کے نام پہ کافر دھبا لگاتے مثلا قرآن مجید کی آیت ہے وہ ان تا فتانی نہ پتا تلو ب ہو ہوا اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں کتال کریں تو ان میں سلو کرواؤ اس آیت پر عمل اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو دنیا اعتراض کرتی کیا تربیت کرنے آئے تھے ان کی موجودگی میں ان کے جو ساتھی تھے ان کے جو شاگرد تھے آپس میں کتاب کرتے رہے دھبا لگتا تھا نا اللہ رب العزت نے اس آیت پر عمل محبوب کے وقت میں کروانے کی بجائے ان کے صحابہ کے وقت میں کروا دیا کہ دیکھو آپس میں الجھ بھی رہے ہیں لیکن یہ بھی مخلص ہیں یہ بھی مخلص ہیں بھائی دو ماہر بندوں سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی ماہر ہے ڈرائیور یہ بھی ماہر ہے ڈرائیور پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ دین تو قیامت تک کے لیے آنے والا دین تھا ہر دور اور ہر زمانے میں فرمایا ایسی صورتحال پوسیبل پاسبل ہو سکتی ہے لہذا ہم یہاں پر یہ ایک واقعہ رونما کروا دیتے ہیں اور تمہارے لیے پھر آئندہ ایک مثال بن جائے گی اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ شہید ہیں سعید ہیں صحابہ باہم جنگ بھی کریں تو وہ سعید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں یہ ہمارا ایمان کہ صحابہ لانم آپس میں اگر جنگ بھی کریں گے نا وہ ایسی مخلص ہستیاں تھیں کہ ادھر والے بھی شہید ہیں ادھر والے بھی شہید ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ واقعات رونما ہوئے امت کو مختلف حالات کے اندر سبق دینے کے لیے گائیڈنس دینے کے لیے چنانچہ سین علی لانو سین امیر میر رضی اللہ عنہ کے درمانے میں عجیب کھچڑی بنی رہی مگر علماء سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود کیا تھا سنیے ایک مملکت کا سیٹ اپ کیسے ہوتا ہے ایک اقتدار والے لوگ ہوتے ہیں ان کو حزب اقتدار کہتے ہیں فرمایا اگر تم حزب اقتدار ہو اور تم رہبری لینا چاہتے ہو تو حضرت علی لانو کی زندگی سے لو یہ اور ان کے ساتھی یہ حزب اقتدار ہیں اور ایک حزب اختلاف ہوتی ہے فرمایا کہ اگر تم اس میں سے ہو اور اپنے لیے گائیڈنس لینا چاہتے ہو تو سیدنا امیر معاوض لانو اور ان کے ساتھیوں کی زندگی سے لو اقتدار کیسے ہو اور اختلاف کیسے ہو اچھا ملک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ سکالر ہوتے ہیں ان کو نہ اقتدار میں الجھنا چاہیے نہ اختلاف میں وہ اپنا کام کرتے رہیں اگر تم ایسے ہو تو عبداللہ ابن لانو کی زندگی سے سبق پاؤ امام المحدثین ان حالات میں گھر میں رہے اپنا حدیث کا کام اسی کے اوپر لگے رہے فرمایا جو ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں نا وہ تو سب کا کام اجتماعی کام کر رہے ہوتے ہیں اس لیے تمہیں نہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں اس سے بالا کرو کے کام کرو تو کیا کروں تم گھر میں رہو اپنے کام میں لگے رہو اچھا جی نہ اقتدار میں نہ اختلاف میں ہم تو ہیں علماء ہمارے لیے کیا رہبری ہے فرمایا کہ تم دونوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھو تم پارٹی کیوں بنتے ہو علامہ شامی رحمت اللہ نے فتویٰ لکھا کہ عالم کو گواہی نہیں دینی چاہیے گواہی دے گا تو کوئی تو اس کا مخالف بنے گا نا تو عالم کو نہیں جچتا کہ وہ گواہی دے اس کی شان یہ ہے اس نے تو دونوں کو گائیڈ کرنا ہے یہ تو سب کے لیے برابر ہے تو فرمایا کہ اگر تم عالم ہو اور روشنی چاہتے ہو تو تمہارے لیے روشنی کی مثال سیدنا ابو حریر لانو کی زندگی حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ریر لانو مولوی قسم کے صحابی تھے سید المحدثین اور ان کا عمل کیا تھا حضرت علی کے ساتھیوں سے بھی محبت تھی سیدنا امیر ماولانوں کے ساتھیوں سے بھی محبت تھی حتیٰ کہ کھانا امیر ماولانوں کے ساتھ کھاتے تھے اور نماز ان کے پیچھے پڑھتے تھے فرمایا عالم ہو تو تم سب کے ساتھ تعلق رکھو تم نے تو سب کو گائیڈ کرنا ہے نا اچھا ہم عالم تو نہیں ریسرچ اسکالر بھی نہیں اقتدار میں بھی نہیں اختلاف میں بھی نہیں لیکن ہم تو قوم کے بڑے ہیں ہمارا منشا من سب ایسا ہے ہمیں سب بڑا مانتے ہیں ہم کیا کریں فرمایا اگر تم بڑے ہو تو پھر اختلاف اور اقتدار ان کے درمیان پیچ اپ کروانے کی کوشش کرو ان کو آپس میں جوڑو بڑے جو ہو تو اپنے مقام کا فائدہ اٹھاؤ اچھا جی میں فائدہ تو اٹھاؤں مگر میرے لیے مثال کون سی فرمایا دیکھو دو بھائی لڑ پڑے تھے ان کے درمیان سلو کون کرواتا ماں ہی کروایا کرتی ہے ایک طرف علید لانو ہے ایک طرف امیر معاویہ تو سعید آش صدیقت لانا گھر سے چلی کہ میں دونوں بیٹوں کے درمیان آپس میں سلو کروا دیا تو تم اس قسم کا کام کرنا تو معلوم ہوا کہ بھائی ان کے زندگی کے اعمال میں ہمارے لیے روشنی تھی اچھا ایک اور بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ آپس میں ان شعبوں میں کام کر رہے ہیں مگر کبھی کبھی دشمن بھی تو ملک پہ حملہ کر سکتا ہے سٹریچ قسم کے معاملات بھی تو ہو سکتے ہیں ایسی صورت میں کیا ہوگا فرمایا اچھا ایسی صورت میں دیکھنا ہے تو ان کا عمل دیکھو چنانچہ جس زمانے میں امیر معاویہ لانو اور حضرت آپس میں الجھ رہے تھے اس زمانے میں عیسائی بادشاہ نے خط لکھا امیر معاویہ نانو کو کہ تمہیں تمہارا مقام دیا نہیں جا رہا ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بڑی عزت دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے امیر معاوی نانو کو وہ خط ملا پھاڑا تنور کے اندر پھینکا اور اس کو جواب دیا اور لکھا او عیسائی کتے او عیسائی کتے اگر تم نے حضرت لانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھی تو امیر معاویہ ان کی فوج کا پہلا سپاہی ہوگا جو تمہارے ساتھ لڑے گا یہ تو گھر کا مسئلہ ہے نا کہ ہم کسی بات پر آپس میں الجھ گئے ہیں یہ تو نہیں کہ اب کافر ہمارے درمیان فرق ڈالنے لگے تو فرمایا کہ دیکھو یہاں روشنی مل گئی کہ اگر کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو تم میرے ساتھ ایک ہو جاؤ اب دین کا معاملہ آ گیا تو معلوم ہوا کہ ظاہر دیکھنے میں الجھاؤ نظر آتا ہے لڑائی نظر آتی ہے لیکن اس میں بھی آنے والی امت کے لیے اللہ نے سبق نکال دیا ہے سبحان اللہ یہ صحابر لانوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے امن اور جنگ ہر قسم کے حالات میں زندگی گزارنے کی ہمارے سامنے مثالیں قائم کر دی اس لیے آج ہم کہتے ہیں یہ کامل دین ہے اگر کبھی بھی آپس میں لڑائی نہ ہوتی تو دنیا کہتی جی دین اسلام نامکمل کیوں اور جی یہ تو امن کا دین ہے لڑائی کے بارے میں تو کوئی اس میں تعلیمات ہی نہیں اب دیکھو ہر قسم کے حالات میں رہنمائی اللہ ربریت نے فرما دی چنانچہ دین کی دعوت کا کام کرنے والا صحابر لانوں کی زندگیوں سے رہنمائی لیتا ہے علماء کے لیے ایک نقطے کی بات ایک ہے حدود شریعت ایک ہے حدود شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت حدود شریعت کا نام فتوا اور مزاج شریعت کا نام تقوا حدود شریعت کا نام فتوا اور مزاج شریعت کا نام فرمایا کہ اگر تم مزاج شریعت کو سیکھنا چاہتے ہو تو تم فاروقی اور صدیقی دور کی طرف نظر اٹھاؤ تمہیں مزاج شریعت کا پتہ چل جائے گا اور اگر تم حدود شریعت دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ عثمانی اور الوی دور کو دیکھو تمہیں حدود شریعت کا پتہ چل جائے گا ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہو گئیں کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اس لیے دین کی دعوت کا کام کرنا یہ علماء کا منصب ہے نبی السلام نے فرمایا الحاظ ہی سبیلی ادعو اللہ اللہ بصیرت انا و لہذا اس منصب کو پورا کرنا ہماری زندگی میں لازمی ہونا چاہیے امت نے اس چودہ سو سال میں اس کام کو کیا ہے ترتیب مختلف ادوار میں مختلف رہی مگر یہ یہ منصب پورا ہوتا رہا اس لیے امت کو ہدایت ملتی رہی اس میں چار مراحل ہیں ہم نے بعض علماء کو دیکھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب کہیں کام شروع کرتے ہیں پھر کچھ اپنے ہو جاتے ہیں کچھ مخالفت شروع ہوتی ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں جی اب کیا کریں دعوت کے راستے میں چار بنیادی سٹیپس ہیں ہر دور اور ہر زمانے میں وہی سامنے آئیں گے ان کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں پہلا ہے وجود دعوت کہ انسان دین کی دعوت دے کافروں کو اسلام قبول کرنے کی مسلمانوں کو عمل پہ پختہ ہونے کی ہر ایک کو دعوت دے جو قریب ہے وہ اقرب بن جائے اور قریب ہو جائے لہذا سب محتاج ہیں اس کے فن ذکر تن پاول منی تو فرمایا کہ دعوت دو مگر کیسے دو ادو الا سبیل ربک بل والموعظت الحسن حکمت سے کام لو ڈنڈے نہیں مارنے کہ لے کے کھڑے ہو گئے کہ جی چلو ایسے نہیں کرنا چنانچہ <coughs> ہمارے حضرت خواجہ محمد صدیقی رحمت اللہ کا واقعہ عجیب تھا سن کے بندہ ویسے تو حیران ہوتا ہے ایک نوجوان تھا نواب کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا تو حضرت نے اسے کہا کہ بچے نماز پڑھا کرو اس نے کہا جی نماز تو میں پڑھوں مجھے وضو کرنا بڑا مشکل لگتا ہے فرمایا اچھا بغیر وضو پڑھ لیا کرو اب ہم جیسا کوئی بندہ یہ بات سنے تو کہے جی یہ کہا سے شریعت آ گئی مگر اس کو حکمت کہا جاتا ہے اس نے وعدہ کر لیا کہ جی نماز کا وقت آئے گا میں مسلح پہ آ جاؤں گا اللہ کی شان پہلے دن مسلح پہ آیا اپنے دل نے کہا کہ جب اتنا کر ہی لیا تو وضو کیوں نہ کروں اللہ رب العزت نے اس کو با وضو نماز پڑھنے کی توفیق یہ حکمت ہوتی ہے کہ کس کو دین کے کس طرح قریب کرنا ہے فرمایا حکمت کے ساتھ چلو گے پر آئے بھی اپنے بن جائیں گے دشمن بھی دوست بن جائیں گے لیکن جب یہ انسان دعوت کا کام کرتا ہے تو پھر درمیان میں ایک وقت آتا ہے جس کو وقفہ تربیت کہتے ہیں اس وقفہ تربیت میں اس دائی کو ذرا پیسا جاتا ہے کہ تم زبانی بول بولنے والے تھے یا تمہارے دل سے یہ بات نکل رہی تھی یہ تو نہیں نا کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت میں نہیں دوسروں کو بلا رہے ہو نا تو خود تمہیں ہم تولیں گے کہ تم کر کیا رہے ہو چنانچہ مشکلات آتی ہیں بہت ساری مشکلات انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فرمایا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين آزمائیں گے ضرور ہم دیکھیں گے کچا ہے یا پکا پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم پکے رہو گے تو ایک تیسرا مرحلہ آئے گا جس کو کہتے ہیں اظہار نصرت اللہ تعالی کی مدد جب وہ مدد آ جاتی ہے تو مومن کا پلڑا ساری دنیا سے بھاری ہو جاتا ہے یہ وہ وقت تھا جب نبی علیہ السلاط اسلام مکہ مکرمہ میں فاتح بن کے داخل ہو رہے تھے اور فرما رہے تھے الحمد للہ واحدہ نسرا ابدا وہ ہزم الحزاب یہ نصرت ہوتی ہے اس کے بعد پھر اعزاز اللہ ولفت و رائ تنس ید خلون افواجا فوج در فوج لوگ دین کے اندر داخل ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ اس کو کہتے ہیں فیصلہ قدرت یہ قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کفر کے کے اڑا کے رکھ دیتا ہے فرمایا کہ ہم نے پھر دین کو مضبوط کر دیا ولو کرے ہل کافرون ولو کرے ہل مشرق کافروں کو مشرقوں کو بھلے یہ بات اچھی نہ لگے ہم نے تو دین کو جما دینا تو یہ چار مرحلے ہر دور اور ہر زمانے میں رہے حضرت موسا علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لیجئے یہی چار مرحلے نظر آئیں گے نبی علیہ السلام اسلام کے واقعے کو دیکھ لیجئے پوری زندگی یہی چار مرحلے نظر آئیں گے اور جتنے اللہ کے دین کا کام کرنے والے دنیا میں آئے ان کی انفرادی زندگی کو دیکھ لیں یہی چار مرحلے آپ کو نظر آئیں گے لہذا اس دین کے کام میں پھر انسان کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے یہ تو نہیں نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہف اور کڑوا کڑوا تھو تھو بھائی قربانی دینی پڑے گی مگر قربانی کا فائدہ ہوتا ہے ذرا غور کریں کہ ایک آم کی گٹھلی زمین کے اندر ڈالی تو گٹھلی نے قربانی دی اپنے آپ کو مٹا دیا مگر نتیجہ کیا نکلا کہ اس گٹھلی سے ایک درخت بنا جس پر ہزاروں آم لگے تو ایک گٹھلی کی قربانی پر اللہ نے ہزاروں آم دینے والا درخت عطا کر دیا تو قربانی سو ایک گندم کا دانا زمین میں ڈالو سات سو دانے کما سلحت ام سب آسنابل فی کل تم بلتم اتم اتوحبا اللہ تو قربانی اگر ظاہری اور مادی ہو تو اس کا ریٹرن اتنا ملتا ہے تو اگر روحانی قربانی ہوگی تو اس کا ریٹرن کتنا ہوگا اس لیے دین کا کام کرنے والوں کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں لوگ نوکری کرتے ہیں نا چھوٹی فیکٹری میں کریں گے تو تھوڑی تنخواہ بڑی میں کریں گے تو زیادہ تنخواہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کریں گے تو اور زیادہ تنخواہ بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں میں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا ہوں کیوں تنخواہ زیادہ اور اللہ رب العزت کی جو نوکری کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نوکری کرتا ہے اس کو کتنی تنخواہ ملتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ڈھائی پرسینٹ پیسے غریبوں میں تقسیم کروانے تھے اس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے ninety seven point five percent امیروں کو تنخواہ دے دی بھائی جو امیروں کے پاس پیسے ہیں وہ اپنے ہیں یا اللہ نے دیے اللہ نے کیوں دیے کہ اس میں سے ڈھائی پرسینٹ تم نے تقسیم کرنے ہیں اور چونکہ تم ہمارا کام کر رہے ہو مزدوری کر رہے ہو تو باقی جو ninety seven point five percent وہ ہم تمہیں پے کر دیتے ہیں تمہارے ہو گئے پاک ہو گئے واہ میرے مولا دنیا میں اتنی مزدوری دینے والا تو کوئی ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے ڈھائی پرسینٹ تقسیم کروانے تھے دنیا کیا کرتی کہ ninety seven point five percent تقسیم کرنے کے لیے ڈھائی پرسینٹ کہتے تم رکھ لو نہیں یہ مالک الملک ہے تھوڑا سا تقسیم کرنے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ بندوں کو رزق دیتا اس لیے ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے جب وہ پہنچانا بند کر دیتے ہیں اللہ ان سے رزق لے کے کسی اور کو دے دیتا ہے تو حدیث پاک سے ثبوت مل رہا ہے کہ یہ جو ملتا ہے یہ اپنا نہیں ہوتا اس میں اللہ نے غریبوں کا بھی حق رکھا ہوا ہے لہذا اس کو دینے پر اتنی تنخواہ مل رہی ہے سبحان اللہ اللہ تعالی کی شان تو دین کا کام کرنے والوں پر اللہ حرب العزت کی بڑی مہربانیاں مگر اس معاملے میں اندھا دھند کام ہوتا ہے آنکھوں کو نظر کچھ نہیں آتا کسی کو تو ایمان کہتے ہیں اگر نظر آتا تو مشاہدہ کہلاتا اب دیکھو اندھا دھند ہے یا نہیں صدقہ دینے سے مال گھٹتا نظر آتا ہے شریعت کہتی ہے صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی فرما دیتے تو بات سچ تھی صادق الامین کی مبارک زبان سے نکلی نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا صدقہ دینے سے انسان کا مال بڑھتا ہے اب آنکھ تو نہیں دیکھتی آنکھ دیکھتی ہے کہ سود ملنے سے بڑھ رہی ہے میری آمدنی اور میری میرا مال بڑھ رہا ہے شریعت کہتی ہے کہ نہیں سود ملنے سے تمہارا مال ضائع ہو جائے گا اب دھند معاملہ ہے نا ظاہر نظر آتا ہے کہ تیمم کرنے سے جسم کے اوپر مٹی لگ رہی ہے شریعت کہتی ہے تم پاک ہو رہے ہو تو دیکھو شریعت ظاہر کے خلاف کرواتی ہے یقین بنانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا یقین کیسے بنے گا کیساس ظاہر میں نظر آتا ہے جان گئی اللہ فرماتے ہیں فل حیات یا عقل والو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے موت نہیں ہے سبحان اللہ تو شریعت کی باتیں مشاہدے کے خلاف کسی کو تو ایمان کہا گیا یہی تو مومن کا ایمان ہوتا ہے وہ آنکھ سے نہیں دیکھتا اللہ کا حکم میرا پکا یقین میں نظر سے نہیں دیکھوں گا میں نظر کا پجاری نہیں ہوں میں حکم خدا کا ماننے والا بس اس کے اوپر اگر انسان پکا ہو جائے تو اللہ رب العزت کی رحمت آتی ہے چناتے فرمایا کہ دیکھو رزق کے لیے تمہارے دلوں میں خیال آتے ہیں یہ بزنس کروں یہ بزنس کروں میں اس سے قرض لے لوں میں اس سے ایڈوانس لے لوں میں کنٹینر منگا لوں میرا رزق بڑھ جائے تو فرمایا کہ دیکھو ہم تمہیں رزق کا ایک آسان طریقہ دیتے ہیں کون سا طریقہ فرمایا وامر اہل کا بس اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم کیجیے وسط برا لا نس الو کا رز کا نہ رزق تمہیں پہنچائیں گے تم یہ کام کرنے کی بجائے یہ کام کرو اصل کہ گھر کے سارے لوگوں کو نمازی بناؤ رزق کے ملنے کی گارنٹی اللہ دے رہے ہیں چنانچہ گھر کے سارے لوگ اگر صحیح نماز پڑھنے والے بن جائیں ان کو رزق ملنے کی قسم میں کھانے کو تیار ہوں ہم کدھر بھولے پھرتے ہیں جی اس کا پیسہ دبا دیا اس کو دھوکہ دے دیا یہ مومن کا کام ہوتا ہے شریعت نے ہمیں آسان طریقہ بتایا دیکھو کا بسا لا تم نمازی بناؤ سب کو میرے حکم کو پورا کرو میری عبادت سکھاؤ جب تم نے یہ سکھا دیا رزق کون سا مسئلہ ہے میں دینے والا ہوں نہ نر رزق ہم دیں گے رزق کو دیکھو پرندے خالی پیٹ اپنے گھر سے صبح نکلتے ہیں شام جب واپس لوٹتے ہیں تو سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان کا مسئلہ عجیب صبح اپنے گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے شام آتا ہے پیٹ خالی ہوتا ہے بیوی کو فون کرتا ہے میں اتنے بجے پہنچ جاؤں گا دستر لگا لگا کے رکھنا واہ بھائی واہ اور دیکھو جانوروں کو تو بڑی زیادہ خوراک کی ضرورت ہے ہاتھی کتنا کھاتا ہوگا بھائی اور ہاتھی پھر زیادہ مجھے تو لگتا ہے ہپو کھاتا ہے جب دیکھا کھاتے ہی دیکھا اس کو فارغ نہیں دیکھا یا پانی میں یا پھر باہر ہے تو پھر کھا رہا جب دیکھو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کا پورا وہ پیٹ ہوتا ہے اللہ نے اس کو ٹانگے لگا دیکھنے میں بھی ایسے لگتا ہے تو دیکھو اتنی خوراک اس کی اللہ اس کو دے رہے ہیں اور بندے کو خوراک دو روٹی اتنا چھوٹا پیٹ بندے کا دو روٹی سے بھر جاتا ہے اس دو روٹی کے لیے یہ پریشان پھر رہا ہے وہ پروردگار جو ٹنوں کے حساب سے اپنی مخلوق کو روزی دے رہا ہے وہ دو روٹی ہمیں بھی نہیں دے سکتا یہ کون سی بڑی بات ہے لہذا ہمارا کام ہے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا اللہ وہ ذات ہے بند پتھر کے اندر کیڑے کو رزق پہنچا دیتا ہے بند پتھر کے اندر ہمارے ایک اپنے ساتھی تھے ڈاکٹر تھے پتھر لے کے آئے تین سال وہ پتھر ان کے گھر رہا ان کی بیوی کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹا جب دیکھا تو اس کے اندر خلا تھا کیڑا تھا اس کیڑے نے چلنا شروع کر دیا تین سال اس کے اندر کیڑا بند رہا اللہ نے اس کو رزق دیا وہاں تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا خشک مٹی سے سبزہ نکالا سبحان اللہ اللہ تو وہ ذات ہے اس لیے ہم دین کے کام کو مقصد زندگی بنائیں ضروریات کو پورا اللہ رب العزت کروائے ایک بات یاد رکھیں کہ انسان ضروریات کو پورا کرے ضروریات کو پورا کرے فضولیات کو چھوڑ دے ضروریات کو پورا کرے فضولیات کو چھوڑ دے اور سہولیات کو مقصد زندگی نہ بنائے یہ مقصد زندگی نہیں ہے کہ پر سہولت رہے نہیں ضروریات کو پورا کریں شریعت نے کیوں کہا کہ ضروریات کو پورا کریں اس لیے کہ ضرورت کی حد ہوتی ہے اور اگر تم فضولیات پہ جاؤ گے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے تو شریعت نے کہا کہ بھائی ضروریات یہاں پوری کر لو سہولیات اگر چاہتے ہو تو ہم نے جنت میں تمہارے لیے بہت کر دی ہے جتنی چاہو گے ولکم کم فی ہا ماتی ان سم ولکم فی ہا ہر سہولت جو تمہارے دماغ میں آ سکے گی ہم تمہیں عطا کریں اس لیے فرمایا اللہ عیش اللہ عیش الآخرہ تو مومن کی زندگی گزارنے کا معاملہ تو بہت سمپل ہے ہم اگر اپنے دلوں میں یہ ایمان مضبوط کر لیں تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی اور جس پلڑے میں اللہ کی مدد آتی ہے وہ پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہو جائے گا اس لیے ایمان والوں کو امن کا وعدہ عزت کا وعدہ معیت الہی کا وعدہ نصرت کا وعدہ محبوبیت کا وعدہ فضل کبیر کا وعدہ اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا یہ سب وعدے ایمان کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ہم تمہیں یہ سب نعمتیں عطا فرمائیں گے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں ابتدا کہاں سے کریں اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے کئی مرتبہ دین کے کام کرنے والے اپنے گھر کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہ بنیادی غلطی ذرا غور کریں نقطے کی بات ہے لوت علیہ السلام اسلام کی بیوی ان کے مشن میں شریک نہ ہوئی تو قوم گمراہ ہو گئی ایسا ہی ہوا نا بیوی ساتھ شامل نہیں ہوئی تو نتیجہ کیا نکلا کہ قوم گمراہ ہو گئی نو علیہ السلام کی بیوی ان کے کام میں ساتھ شریک نہ ہوئی تو قوم کو کیا ہوا اور نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اس مشن پر لبیک کہنے والی بنی اللہ نے قوم کو ایمان دعوت گھر کے اوپر منحصر ہے اس لیے خلفاء حضرات جو دعوت کا کام کرتے ہیں اپنے گھر سے ابتدا کریں اپنی ذات سے ابتدا کریں یہ پہلا قدم ہے یہ نہیں کہ باہر تو ہم شیخ بن کے رہیں اور گھر آ کر ہماری زندگی پس و فجور والی یہ دائی کا کام نہیں ہوتا اس لیے یہ سٹارٹ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ضروری نقطے کی بات دین عقل سے نہیں پھیلتا دین عقل سے نہیں پھیلتا نبی علیہ اسلام کی نقل سے پھیلتا ہے دین عقل سے نہیں پھیلتا نبی علیہ السلاط اسلام کی نقل سے پھیلتا ہے اس لیے اس دین کے کام میں جہاں آپ کو کوئی مشکل آئے کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو دین کو معیار بنائے اگر دین کے مطابق آپ قدم اٹھا رہے ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے آپ کسی ملک میں ہیں کسی ماحول میں ہیں آپ کے پاس ایک تھم رول آ گیا کیا کہ دین اپنی عقل کے ذریعے سے پھیلانے کی کوشش کریں گے نہیں پھیلے گا دین عقل سے نہیں پھیلے گا کس سے پھیلے گا نبی علیہ السلام کی نقل سے پھیلے گا اور اس دین کے راستے میں اگر مشکلات آ جائیں تو مہاد آرائی نہ کریں ہم نے دیکھا ہے ذرا سی کوئی بات ہو گئی جی فلاں نے یہ کیا تو کیا اینٹ کا جواب پتھر نہیں غلط ہمارے اکابر کا یہ طریقہ نہیں ہے قربانی دینی پڑتی ہے قربانیاں دیں اور اپنے نفس کو اسلاف کی قربانی کی لوریاں سناتے رہیں اس دین کے راستے میں قربانی دیں اور اپنے نفس کو اسلاف کی قربانیوں کی لوریاں سناتے تھے وہ ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان کو بہت برے القاب لکھے تو ان کے کسی مرید نے پڑھ لیے اس نے کہا حضرت یہ بندہ ایسے لکھ رہا ہے فرمایا صبر کر دوسرا خط نکال کے دکھایا لکھا ہوا تھا قدوت العارفین امدت السالکین کیا کیا خطاب لکھے ہوئے تھے میں اگر یہ تم پڑھ رہے ہو تو یہ بھی تو پڑھو نا انہوں نے وہ لکھا ہے جو میں ہوں ہی نہیں تو اس لیے کسی ایک کی مخالفت کرنے سے بفر نہیں جانا ہوتا دین کا کام تحمل سے شریعت و سنت کی روشنی کے اندر کرنا ہوتا ہے ہم اگر قدم اٹھاتے رہیں گے اس شریعت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ پشت پناہی کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بلا کامیاب کرنا ہمارے اکابر دین کی قربانیاں کتنی دیں اس وقت کوئی واقعہ نہیں سنانا چاہتا میں نے تین واقعات لکھے تھے بس انجام اس کا یوں کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف کی صحبت میں رہنے والے صحبت میں رہنے والے حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک نیت کر لی کہ میں نے فرنگی سے نجات پانے کے لیے اور امت کو آزادی دلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی کام شروع کیا تو ان کو دشمنوں نے دھمکی دی ہم تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے قتل کر دیں گے تو اس پر انہوں نے کچھ اشعار لکھے فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے ہم تو سمجھتے ہو نا پھانسی چڑھا دیں گے چڑھا دو آگے میرے لیے کیا کیا نعمتیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے یوں ابرے سے آ پر تو فدا ہیں سبھی میں کش جب کالا بادل اٹھتا ہے نا تو جو بے ہوشی میں ہوتے ہیں نا پینے والے وہ بڑے مست ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یوں ابر سے پر تو فدا ہیں سبھی میں کش مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو خوش ہوں کہ وہ پیغام کدا میرے لیے ہے کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے بتا دیا ایمان کسے کہتے ہیں کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے اللہ کے رستے میں جو موت آئے مسیحا اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے دل میں اگر ایسے مضبوط ایمان ہوگا تو یہ رکاوٹیں انسان کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں یاد رکھنا رکاوٹوں کے اندر اللہ نے ترقیات کو چھپایا ہوا ہوتا ہے نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں دین کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کسی کی بھی طرف سے ہوتی ہیں ان رکاوٹوں کے اندر اللہ نے ہمارے لیے ترقیات کو چھپایا ہوا ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے اکاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اس لیے انہوں نے نیت کر لی مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ نے کہ میں فرنگی کے دیس میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر ان کے اخبارات میں میں اپنے نقطۂ نظر کو واضح کروں گا اور اپنی قوم کا منشا ان کو سمجھاؤں گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں چلے گئے نیت کر لی کہ جب تک آزادی نہیں ملے گی میں واپس نہیں لوٹوں گا اللہ کی شان کئی سال لگ گئے پیچھے بیٹی کا نام تھا فاطمہ بیمار ہو گئی طبیب نے کہا کہ یہ اب ڈیتھ بیڈ پہ ہے چند دنوں میں یہ فوت ہو جائے گی ماں نے پوچھا بیٹی تیری کوئی آخری تمنا اس نے کہا امی جی چاہتا ہے مدت گزر گئی میں آخری وقت میں ابا حضور کی آنکھوں کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتی ماں نے کہا بیٹی خط لکھ دو بیٹی نے خط لکھا کہ میں زندگی کے دن گن رہی ہوں میری آخری تمنا ہے میں آپ کو دیکھوں اور پھر جدا ہو جاؤں اب سوچئے پردیش ہے جوان العمر بیٹی کا خط ملتا ہے دل پہ کیا گزرتی ہے مگر ایک مقصد سامنے تھا اسی خط کے بیک سائڈ پر چند اشار لکھ کے بیٹی کو بھیج دیے ان میں سے دو شعر یہ ہیں میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں اس کو ایمان کہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل کے ساتھ دین کی خاطر پوری زندگی گزارنے کی توفی ان فرمائے للہ رب العالمین تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الملک العال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم لا عليك أنت كما صنع على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين میرے مالک ہم ظاہر آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کے سلیق عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما برے دن سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما پیارے اللہ آج کس مجلس کی برکت سے اللہ منش دعوت سمجھا دیجئے یا اللہ منش دعوت کی حقیقت کو سمجھا دیجئے دعوت کی حقیقت کو دل میں بٹھا دیجئے یا اللہ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ دعوت کی حکمتیں سمجھا دیجئے یا اللہ دعوت کے راستے کے اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ جن صحاب کرام کے نام مبارک لے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی رب کریم ان کی حقیقتیں ہمیں سمجھا دیجیے اللہ ان کے اصولوں کے مطابق یا اللہ راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اس راستے پر جب کبھی کوئی دشواری آئے تو انہی صحابہ کرام کی زندگیوں سے اسوا خطبہ اور نمونہ لے کر ہمیں اس راہ میں یا اللہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے رب کریم دے دیجیے رب کریم یہ توفیق دے دیجیے رب کریم یہ توفیق دے دیجیے رب کریم بہت زمانہ ہو چکا یہ اللہ بھول ہو چکی اللہ جی اب سمجھا دیجئے اللہ جی اب سمجھا دیجئے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور اس دعوت کے راستے کے اندر اگر پوری دنیا کفر ہم سے ناراض ہو جائے تو پیارے اللہ ہمیں کوئی پرواہ نہ ہو بس آپ ہم سے راضی رہنے چاہیے اللہ ایسا جذبہ دے دیجئے ایسا حوصلہ دے دیجئے اللہ ایسا جذبہ دے دیجئے ایسا حوصلہ دے دیجئے پیارے اللہ حکمت سکھا دیجئے حکمت سمجھا دیجئے آپ کے بندوں کو آپ کی طرف لانے کی توفیق دے دیجئے اللہ آپ کے بندوں کو آپ سے ملانے کا جو گر اور جو حسن تدبیر ہوا کرتی ہے اور جو حکمت ہوا کرتی ہے اللہ نہیں آتی وہ سمجھا دیجئے کہ اللہ عطا فرما دیجئے پیارے اللہ دین کے راستے میں اللہ اپنی تن من دھن کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے تھک تھک کے دین کا کام کرنے اور تھک تھک کے دین کا کام کرنے اور کر کر کے تھکنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ اللہ سونے کی لذت تو بہت لی اب جاگنے کی لذت بھی عطا فرما دیجیے ہنسنے کی لذت تو بہت لی پیارے اللہ رونے اور گڑ گڑانے کی لذت بھی عطا فرما دیجیے پیارے اللہ اس راستے کے وہ دائی اور وہ دعا جن کی سر سرد آہیں اور گرم گرم آنسو اس امت کے لیے ہوا کرتی تھی کہ اللہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے پیارے اللہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہیں اور رب کریم آپ ہی کام لیتے ہیں اور اسباب کی دنیا میں آپ بندوں کو ذریعہ بناتے ہیں یا اللہ ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے ہمیں قبول فرما لیجئے یا اللہ وہ صلاحیتوں سے ہمیں متصف فرما دیجئے جو ایک دائی کی صفات ہوا کرتی ہیں پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما آفیت کا معاملہ فرما برکتوں کا معاملہ فرما پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے ہمیں عقیدہ توحید دے کر ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما لیا کہ اللہ رزق حلال کے ایسے آسان راستے کھول دیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی غیر اللہ کے سامنے پھیلنے سے محفوظ ہو جائیں پیارے اللہ ہمارے ہاتھوں کو غیر اللہ کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما لیجئے پیارے اللہ اتنا بڑا مجمع ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے آپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ جی دے دیجئے اللہ جی دے دیجئے کہ اللہ اس در کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا کرتا پیارے اللہ دے دیجئے کہ اللہ زمانہ ہو چکا کہ اللہ چھ سات دن ہو چکے ہیں آپ کے دربار پر آپ کے دروازے پہ گدائی کرتے ہوئے میرے مالک دنیا کا اصول ہے دنیا کا دستور ہے دنیا کی حکومتوں کا دستور ہے کہ بہت ساری بھیڑ مل کر اگر ناجائز مطالبات بھی کرنے لگتے ہیں تو ان کے ناجائز مطالبات بھی پورے ہو جاتے ہیں رب کریم یہ حق کا مجمع اہل حق کا مجمع طالبین کا مجمع سالکین کا مجمع رب کریم آپ کے دروازے پر بیٹھ کر پیارے اللہ آپ سے حق کا مطالبہ کرتا ہے اللہ جی حق دکھائیے حق سمجھائیے حق پہ جمائیے اور حق پہ چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ باطل دکھائیے باطل سمجھائیے اللہ جی آفیت کے ساتھ ہمتوں کے ساتھ باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے پیارے اللہ باطل چاہے جس روپ کو اختیار کر کے آئے چاہے وہ حق کے لباس میں آئے یا حق کی مشابت اختیار کر کے آئے یا اللہ ہمیں وہ قوت شامہ دے دیجیے کہ دور سے ہم محسوس کر لیں کہ یہ باطل ہیں اور حق کے لباس میں آ رہا ہے اور اللہ اس سے بچنے کی تدبیر بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ اس کا دفاع کرنے اور پر زور کرنے کی ہمت و صلاحیت عطا فرما دیجیے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اللہ مدارس دینیا مکاتی بے مساجد اسلامیہ کی اللہ پوری پوری حفاظت فرما اللہ وہ خانقاہ جو آپ کے نئے بندے بیٹھ کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں وہ مراکز تبلیغ یا اللہ جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا رکھی ہے پوری دنیا میں چل پھر کر لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں رب کریم مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما یا اللہ اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں یا اللہ سب کو قبول فرما ہمارے تین حرم پاک کی حفاظت فرما تین حرم پاک کی حفاظت فرما پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے رحمت فرما دیجئے رحمت فرما دیجئے مبارک دن مبارک راتیں ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں کہ اللہ زندگی میں بار بار ہمیں رمضان مبارک کی راتوں میں تاخت و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما پیارے اللہ ہمیں اپنے معاملات اپنے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بہت مانگنے والا بنا یہ اللہ آپ کی طرف بہت زیادہ عنابت کرنے والا بنا ارے اللہ ہمیں عبد منیب بنا پیارے اللہ ہمارا اجتبا فرما فرما لیجئے یا اللہ ہمارا انتخاب فرما لیجئے پیارے اللہ پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک پیارے اللہ ہمارے ہمارے ہمارے نفس کے کھوٹ کو دور فرما دیجئے روئے روئے سے گناہوں کے کھوٹ کو دور کر دیجئے کہ اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجئے آفیت کے ساتھ فرما دیجئے اللہ جی ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں ہم آپ کے کمزور عجز مسکین بندے ہیں کہ اللہ ہم تو دنیا دنیا والوں کے سامنے دو بندوں کے سامنے کی رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے پیارے اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے حفاظت فرما یا اللہ ہم تو دنیا دنیا کے دو چار کلو کا وزن سر پر نہیں اٹھا سکتے یا اللہ معصیت کا بھاری بوجھ لیے پھر رہے ہیں اللہ جی اس بوجھ کو ہلکا کر دیجئے مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے گناہوں کو ہماری سیاحت حسنات سے مبدل فرما دیجئے جس طرح سے ہم آپ نے ہمارے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا یا اللہ ہمارے کالے اعمال کالے کرتوتوں کو یا اللہ نیکیوں سے تبدیل فرما دیجئے اللہ جی جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما یا اللہ مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين